حضرت نواز بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے تین مثالیں دیں جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا آپ نے فرمایا جیسے وہ دو بادل ہیں یا دو کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں وہ اپنے صاحب یعنی صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھہتر